كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمامي أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل إسماعيل البخاري رضي الله تعالى عنه حدثنا الهمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع القمة بن وقاص اللئيسية يقول سميت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعنهم على المنبر يقول سميت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لإمرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكهها ما هاجر إليه سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں یہاں میرے استاد مکرم حضرت مولانا سید مسلح الدین احمد صاحب دامت برکات تشریف فرما ہیں ان کی موجودگی میں یہاں اس طرح بیٹھ کر درس دینا واقعہ یہ ہے کہ طبیعت پر بڑا گراں اور ادب کے خلاف معلوم ہو رہا ہے ایک پروگرام پہلے سے طے شدہ ہو چکا میرے جن اساتذہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے علمی اعتبار سے بہت زیادہ فائدہ پہنچایا ویسے تو ہر استاد کا بڑا احسان اور کرم ہے ایک حرف بھی جن سے ہمیں ملا یہ بقول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ من علمنی حرفن فانا عبد ہو انشا عطق و انشا بانی جس نے مجھے ایک حرف سکھلایا میں اس کا غلام ہوں چاہے مجھے آزاد کرے چاہے مجھے بیچ دے لیکن بعض اساتذہ ہوتے ہیں جن سے علمی اعتبار سے کچھ زیادہ ہی فائدہ پہنچتا ہے میرے جن اساتذہ سے مجھے علمی اعتبار سے زیادہ فائدہ پہنچا ان میں حضرت مولانا دامت برکات بھی ہیں اور چونکہ ابتدائی کتابیں عربی دوم کی ان سے پڑھی تھی تو گویا پڑھنے کا شوق بھی اور پڑھنے کی طرف طبیعت کی رغبت بھی ان کی ان توجہات اور محنت کی وجہ سے ہوئی اللہ تبرک تعالیٰ حضرت کے سائے کو تعدیر صحت قوت عافیت سلامتی کے ساتھ قائم رکھے اور حضرت کے فیوز و برکات سے ہم کو اور سب کو زیادہ سے زیادہ مستفیض فرمائیں اور درخواست کرتا ہوں حضرت دعا اور توجہ فرمائیں یہ بخاری شریف جس کا یہ درس شروع کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں حدیث کے درس کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا جو نصاب ہے اس کا آخری مرحلہ یہی ہے جس میں سیاستہ کی تعلیم دی جاتی ہے درس درس حدیث کے جو طریقے ہیں ایک تو ہے کہ ہر حدیث کے اوپر روایتاً درایتاً تفصیلی کلام کیا جائے ظاہر ہے کہ ایک سال میں ان ساری کتب حدیث کا اس طرح حق ادا نہیں کیا جا سکتا کچھ دنوں تک یہ سلسلہ بھی رہتا ہے تاکہ یہ طریقہ بھی ہمارے سامنے آ جائے دوسرا طریقہ درس حدیث کا سرد روایات کا ہوتا ہے ویسے شروع حدیث کا دور جب ہوا اور حدیث کی تدوین عمل میں آئی اور حضرات محدثین رحم اللہ حدیث کا کو حاصل کرتے تھے روایت کرتے تھے اور یاد رکھتے تھے اس زمانے میں حدیث کے اوپر گویا درایتن کلام کرنے کا کوئی دستور نہیں تھا بس الفاظ حدیث کو صنعت کے ساتھ نقل کر دیا جاتا تھا حضرات محدثین کی ساری محنتیں اسی عنوان پر ہوئی ہیں اس کے بعد تو پھر حدیث کے مختلف علوم وجود میں آئے اور اصول حدیث اور پھر اسی بنیاد پر بہت ساری چیزوں پر کلام اور گفتگو ہوئی ہمارے یہاں جو سیاستہ کا درسہ ہوتا ہے وہ متن حدیث پر اور کہیں سند حدیث کے اوپر بھی گفتگو کر لی جاتی ہے بہرحال میں اس وقت درس دینے کے لیے نہ تو کوئی تیاری کر کے آیا ہوں ہمارے یہاں دستور تو یہ ہے کہ اس کے لیے پہلے سے کچھ مطالعہ کیا جائے اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کیا جائے ہمارے حضرات اکابر تو بڑی تاکید فرماتے ہیں کہ بغیر مطالعے کے درسہ نہ دیا جائے جن حضرات نے سال سال تک کسی کتاب کو پڑھایا پندرہ سال بیس سال پچیس سال وہ بھی بغیر مطالعے کے درس کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے تو یہاں تو میں نے تو ابھی کچھ نہ تو اس کے اوپر نہ سوچا نہ دیکھا بہرحال چونکہ یہ ایک سلسلہ بطور برکت کے ہے اس لیے میں نے بھی حامی پڑھ لی اور وہ بھی پہلے سے مجھ سے اجازت نہیں لی گئی تھی یہاں آنے کے بعد مجھے بتلایا گیا یہاں جو مختلف نظام ترتیب دیے گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے اب میں انکار بھی نہیں کر سکتا تھا تو بہرحال یہ مقصد ہے اصل کہ ایک سلسلہ صنعت کا جاری ہو یہ اسناد من الدین منظور امن دینکم الدین صنعت جو ہے وہ دین ہی کا ایک حصہ ہے امام ترمیزی رحمۃ اللہ علیہ نے شمائل کے اندر آخر میں جو دو اثر نقل کیے ہیں اس میں یہ ہے اور یہ کبھی تاکید فرمائے آپ دیکھ لیجئے دین کس سے حاصل کر رہے ہیں اور پھر لول اسناد لقال ما ماشا اگر صنعت کے ذریعے سے کوئی بات پیش کرنے کو لازم نہ قرار دیا جاتا تو جو چاہتا جو بات کہہ دیتا آج انٹرنیٹ کیا ہے یہ انٹرنیٹ بغیر ہی کا سلسلہ ہے اور اسی لیے جو ہے باطل پھیلانے والوں کو انٹرنیٹ کے ذریعے سے بہت کچھ کھلا ہوا میدان مل گیا ہے اور وہ باطل کی ترویج کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے یہاں صنعت کو جو ضروری قرار دیا گیا اس کی بنیادی ہے کہ کوئی غلط چیز اس کی وجہ صنعت کے ضروری ہونے کی وجہ سے آگے بڑھ سکتی نہیں ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے کوئی بھی بات بغیر صنعت کے آگے ہمارا یہ جو حدیث کا سلسلہ ہے ویسے تو قدیم زمانے میں تو باقاعدہ کوئی بھی حدیث جب پیش کی جائے تو اس کے لیے صنعت ضروری سمجھی جاتی تھی اور پھر اس کے بعد جب حدیث کی یہ کتابیں تدوین ہوئی اور وجود میں آئی سیاست کا اور دوسری کتب حدیث تو ان مصنفین نے اپنی ان کتابوں میں ہر ہر حدیث کو اپنی صنعت سے یعنی اپنی ذات سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک اس حدیث کے ان تک پہنچنے کے لیے جو جو واسطے تھے ان کو صنعت کی شکل میں اپنی کتاب میں بیان کر دیا جیسے ابھی آپ یہ جو روایت پڑھی گئی اس میں امام بخار رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد حمیدی سے لے کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ ارشاد براہ راست سنا ہے یہ سلسلہ جو تھا وہ بتلا دیا گویا ان حضرات کے واسطے سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان تک پہنچا ہے اسی طرح جتنی بھی حدیث کی کتابیں ہیں ہر جگہ ہر کتاب میں ہر ہر حدیث کو اس صنعت کے ساتھ بیان کر دیا گیا جب سے یہ کتابیں وجود میں آ چکی اس کے بعد پھر ہم جب پڑھاتے ہیں تو ہم سے لے کر مصنف تک ایک سلسلہ صنعت کا وہ بھی بیان کیا جاتا ہے ہمارے حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہیں وہ اس ہم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس سلسلہ صنعت کو بتلانے کے لیے فرماتے تھے کہ ہماری صنعت کے تین حصے ہیں ایک تو مصنف سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک وہ تو ہر کتاب میں ہر حدیث کے شروع میں موجود ہے دوسرا جو ہے حضرت ہمارے ہندوستان کے اندر اور بر صغیر ہند و پاک میں حدیث کا درس اور جہاں جہاں بھی جاری ہے تقریباً سب کے لیے واسطہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب نور عمر قدع فرمایا کرتے تھے مسلسلات کا جب حضرت کے یہاں ختم ہوتا تھا تو فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں میں نے بڑے اہتمام سے ہمارے بر صغیر میں جہاں جہاں بھی حدیث کا درس ہوتا ہے چاہے وہ مدارس ہمارے جو ہے دیوبندی مکتب فکر کے ہوں یا بریلوی مکتب فکر کے ہوں یا اہل حدیث کے ہوں جہاں جہاں بھی حدیث پڑھائی جاتی تھی میں وہاں خطوط لکھ کر کے ان کی سندیں معلوم کی کہ ان کا سند کا سلسلہ کہاں جا کر پہنچتا ہے تو سبھی کی سند جو ہے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک پہنچتی وہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی مسلم ہند ہیں انہی کے ذریعے سے حدیث کی تدریس کا یہ سلسلہ ہمارے علاقے میں ہمارے اس میں جاری ہوا اور ہمارے جتنے بھی مدارس اب انہیں سے فیض پا کر کے اب دنیا کے مختلف ملکوں میں ہمارے حضرات کے یہ شاگرد پہنچے انہوں نے مدارس قائم کیے اور اب یہ سلسلے جاری ہیں تو گویا سب کی صنعت وہیں جا کر کے منتحی ہوتی ہے تو گویا صنعت کا دوسرا حصہ وہ ہے جو حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی سے لے کر مصنف کتاب تک تو وہ حضرت شاہ اللہ صاحب دہلوین القول الجمیل میں اور اسی طریقے سے حضرت نے اپنی دیگر تصانیف میں اس کو بھی بیان کیا ہے اور تیسرا حصہ صنعت کا وہ ہے جو حدیث کی کتاب پڑھانے والے استاد سے لے کر کے حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک تو گویا میں اپنی صنعت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں درسن میں نے یہ حدیث کی یعنی یہ بخاری شریف جو ہے پڑھی ہے حضرت مولانا محمد رضا میری رحمت اللہ علیہ سے اور انہوں نے یہ پڑھی تھی مولانا محمد شریف صاحب الہ آبادی سے اور وہ شاگرد تھے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی اور انہوں نے پڑھی ہے حدیث حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کے استاد تھے حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے استاد حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علی اور ان کے استاد ان کے جد گویا نانا حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علی اور انہوں نے پڑھی اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی سے یہ گویا ہماری وہ سند ہے جو ہم سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک پہنچتی ہے اور ہمارے یہاں مدارس میں اسی کو بیان کرنے پر اکتفا کیا جاتا ہے ویسے تو ہمارے اکابر کی سندوں کو بیان کرنے کے لیے مختلف رسائل لکھے گئے ہیں حضرت شیخ الین کی سند حضرت شاہ عبد الغنی دہلوی کی سند اور اسی طریقے سے اور ہمارے اکابر کے اسانید کو بیان کرنے کے لیے مختلف رسائل تصنیف کیے گئے ہیں آخر میں حضرت مولانا عاشق علائی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے عناقد السانی دن عالیہ اس میں انہوں نے ان ساری سندوں کو گویا جمع کر کے بتلا دیا ہے اور آپ حاصل کر کے اس سے ان سندوں کی تفصیلات کو معلوم کر سکتے ہیں ویسے جو بخاری شریف کی درس کی صنعت تھی وہ تو بتلا دی ویسے ہمارے یہاں ایک سلسلہ یہ بھی ہے کہ جب اہل علم کی خدمت میں حاضری دیتے ہیں تو کبھی ان سے حدیث سن کر یا ان سے اجازت لی جاتی حدیث کی تو ایسے دیگر اکابر سے بھی اس سلسلے میں حدیث کی اجازت دی حضرت ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اور دوسرے اکابر سے بھی ویسے میں نے مسلم شریف پڑھی ہے حضرت مولانا مفتی عبد الغنی صاحب کابی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ صنعت چونکہ ذرا علی ہے اس لیے اس کو بتلاتا ہوں ان کے استاد حدیث میں حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب امروہی رحمۃ اللہ علیہ جو بابا عبد الرحمان کے نام سے مشہور ہیں ڈابیل میں وہ پڑھاتے تھے مسلم وغیرہ حضرت علامہ عثمانی نے پڑھایا اس کے بعد جس زمانے میں حضرت شاہ صاحب کا انتقال ہوا اور حضرت علامہ عثمانی تشریف لے گئے تو ان کے پاس کچھ روز بخاری شریف بھی تھی اور انہوں نے پڑھائی تھی تو بہرحال وہ حضرت عبد الغنی صاحب نے ان سے بخاری پڑھی تھی اور ان کو حدیث کی صنعت ان سے حاصل تھی ہم نے ان سے مسلم شریف پڑھی ہے اور حضرت مولانا حافظ عبد الرحمان صاحب امروی بابا عبد الرحمان انہوں نے حدیث پڑھی تھی حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی سے اور ان کی سند وہ انہوں نے حدیث حاصل کی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی سے اور وہ حضرت شاہ صاحب دہلوی سے وہ کر کے مجھ سے لے کر حضرت شاہ ولی اللہ صاحب دہلوی تک جو ہے تین چار واسطے ہو جائیں گے بہت کم واسطے رہ جاتے ہیں تو بہرحال یہ ہمارے یہاں صنعت کی بھی اس معنی کر کے بڑی اہمیت ہے اور یہ آپ کے سامنے بتلا دی گئی اب یہ بخاری شریف کا پہلا باپ روایت جو ہے جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ان نالا بنیاد کو پیش کیا ہے اس سلسلے میں آپ اپنے حدیث پڑھانے والے استاد سے تفصیلی گفتگو سنیں گے ویسے حضرات محدثین کے ہاں حدیث کی کتاب کو شروع کرنے میں بہت سے حضرات اس حدیث کو پہلے لاتے ہیں عبد الرحمٰن مہدی بڑے محدث ہیں ان کا تو مقولہ ہے کہ کوئی آدمی فن حدیث میں اگر کوئی کوئی حدیث کتاب جمع کرنا چاہے تصنیف کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ اس کی ابتدا اسی حدیث سے کرے اس حدیث کے ذریعے سے اس کو پہلے پیش کر کے ہمیں اپنی نیتوں کی درستگی کی طرف بھی متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اس فن کو اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان ارشادات کو جو ہے وہ ایک حسن نیت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس میں کیا نیتیں ہونی چاہیے وہاں جہاں دین کا سیکھنا اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات جو ہیں وہ دراصل قرآن پاک کی تشریح ہے علیہ کا ذکر لتبین تو ما سے الیہم قرآن پاک میں اللہ تبرک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گویا قرآن کا شعر اور اس کی تفصیل وضاحت کرنے والا بتلایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ارشادات ہیں وہ دراصل آپ کے اقوال اعمال افعال یہ تقریرات یہ سب دین کی پوری تشریحات ہے قرآن جو ہے وہ ایک اجمالی شکل میں ہے اور حدیث نے اس کی پوری تفصیل بیان کر دی تو گویا یہ شرعی اعتبار سے بڑا اونچا مقام حاصل ہے ہم علم دین جب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا ضروری ہے تو ایک تو یہ نیت دین اصل دین کا سیکھنا اور دین کے سیکھنے میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر کے فرما برداری کر کے دنیا اور آخرت کی خوشبختی اور سعادت کو حاصل کرنا یہ جو تمام علوم دینیا کی غرض و غایت یہی ہے اور ساتھ میں غرض یہ بھی بتلائی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ندر اللہ عمران سمیا مقالتی فواہا کما سمیا اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس بندے کو جس نے میری بات کو سنا اس کو جس طرح سنا اس طرح محفوظ رکھا اور اس کو لوگوں تک پہنچایا تو گویا حدیث کے پڑھنے والوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ دعا بھی ہے بشارت بھی ہے اس کو بھی حاصل کرنا ہمارا مقصود ہونا چاہیے تو بہرحال ایک تو حدیث کو پڑھنے میں یہ ساری نیتیں ہم کر لیں اور حسن نیت کی طرف امام بخاری نے کے ذریعے سے یہ حدیث دین کی بنیادی تعلیمات میں شمار کی جاتی ہے بعضوں نے اس کو نصف دین بعضوں نے پورا دین بعضوں نے اس کو ایک تہائی اور بعضوں نے ایک چوتھائی دین بتلا امام ابو داود سلیمان ابن ارشد سجستانی صاحب السنن ان کے متعلق ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کی پانچ لاکھ حدیثیں سنی سیکھی حاصل کی ان میں سے چار ہزار آٹھ سو کو اپنی اس کتاب سنن میں جمع کیا ترتیب دے کر کے اور ساری حدیثوں کا خلاصہ کل چار روایتیں پائی ان میں سے ایک یہ ہے ان و انما کے لیے میری مانوا دوسری جو ہے الحلال البین والحرام بین و بین عما امور المشتبہات اور تیسری جو ہے لا یومن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه اور چوتھی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ان کے اس مقولے کو نقل کیا وہاں ان چار روایتوں کو جو انہوں نے ساری احادیث کا خلاصہ بتلایا اس کی توجیح بھی فرمائی ہے کہ دین کے جو مختلف شعبے ہیں اس میں ایک تو ہے عبادات کا شعبہ گویا اس کا خلاصہ یہ کہ ساری عبادات جو ہیں ان کی درستگی نیت کے اوپر موقوف ہے دوسرا جو ہے معاملات کا شعبہ تو الحلال و بین الحرام و بین ان میں اس کی درستگی کی طرف اشارہ ہے تیسری جو ہے وہ معاشرت ہے کہ آدمی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ اور دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح پیش آوے تو اس سلسلے میں کوئی اصولی ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی یحب ما ماحب لینسی اور چوتھا اپنی زندگی کے اوقات کو اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قیمتی زندگی ہمیں عطا فرمائی اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا اور ضائع ہونے سے بچانا یہ آدمی کے لیے بڑا اہمیت رکھتا ہے تو اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلام مر تارکو مالا یعنی فرما کر کے متوجہ فرمایا تو بہرحال یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات میں ہیں جو بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتے ہیں اور دین دین کا سارا مدار جو ہے وہ نیت ہی کے اوپر ہے تصحیح نیت بلکہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے بقول تو تسیع نیت جو ہے یہ سارے تصوف اور سلوک کا بھی خلاصہ ہے آپ بیتی میں حضرت نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ رئیس الحرار اس زمانے میں ایک جماعت تھی جس کے یہ جو تھے سربراہ تھے اس لیے ان کا لقب تھا رئیس الحرار جنگ آزادی میں انہوں نے بڑا حصہ لیا ہے تو کہا ایک مرتبہ ویسا ہوا ویسے ان کا تعلق حضرت شیخ سے تو پہلے سے تھا نہیں پڑھنے تعلیم حاصل کی تھی دارال دیوبند میں اور حضرت شیخ ہمیشہ پوری زندگی مظاہری میں رہے تو کہا جس زمانے میں وہ دارالعلوم میں پڑھتے تھے تو اس زمانے میں چونکہ یہ جنگ آزادی کا سلسلہ جاری تھا تو یہ یہ چیزیں بھی ہمارے اکابر باز جنگ آزادی میں شریک ہوئے ان کی وجہ سے طلبہ کے اندر بھی یہ چرچا رہتا تھا تو کہا وہ انہی چیزوں میں مشغول رہتے تھے لیڈری کرتے رہتے تھے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کبھی کبھار حضرت مولانا خلیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ کو دیوبند بھیجا کرتے تھے یا تو کبھی کسی کتاب کا حوالہ تلاش کرنے کے لیے کتب خانے میں یا حضرات محتمی میں حضرت حافظ احمد صاحب اور حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب عثمانی کے پاس کسی انتظامی سلسلے میں تو حضرت فرماتے ہیں کہ یہ مولانا حبیب الرحمان صاحب مجھ سے واقف تھے کہ میں کس کا بیٹا ہوں میں کون ہوں تو جب میں وہاں جاتا تھا تو کہیں ادھر آتے جاتے ان سے راستے میں مٹھ بھیڑ ہو ہی جاتی تھی وہ مجھے دیکھ کر جو ہے ناپسندیدی کا اظہار کرتے تھے کہ تمہارے جیسے لوگوں کا وجود جو ہے زمین کے اوپر بوجھ ہے اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے تو حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے تو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی لیکن میرے جانے پر کوئی نہ کوئی طالب علم میرے ساتھ ہو جاتا تھا تو میں اس کو کہہ دیا کرتا تھا کہ میری طرف سے ان کو کہہ دینا کہ تمہارے جیسے لوگوں کے لیے مدرسے کی روٹی حرام ہے کہ تم پڑھتے تو ہو لیڈر لیڈری کرتے رہتے ہو بہرحال کا ان سے طالب علم ہی کے زمانے سے کوئی زیادہ مناسبت نہیں تھی بعد میں جب ان کا یہ سلسلہ رہا تو وہ حضرت شاہ عبد القادی صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کے خاندان کے بڑے پہلے سے انہی سے منسلک رہے ہیں حضرت بڑے حضرت رائے پوری سے اور ان کے بعد پھر ان سے تو کہا ان کا وہاں آنا جانا ہوتا تھا اور حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ کے ساتھ جو بڑا تعلق تھا اس کی وجہ سے جو بھی آدمی سہارنپور ہو کر رائے پور حضرت کی خدمت میں حاضری دیا کرتا تھا تو اس آنے والے سے حضرت شیخ پہلا سوال یہ کرتے تھے کہ یہ حضرت حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ پہلا سوال یہ کرتے تھے شیخ سے مل کر کیا آئے ہو ان کا حال کیا ہے اگر وہ کہتا ہاں مل کر کے آیا ہوں تو حضرت بڑی توجہ دیتے اور عنایت فرماتے تو جو لوگ حضرت کی توجہ اور عنایت حاصل کرنا چاہتے تھے وہ جی نہ چاہنے کے باوجود شیخ سے مل کر جاتے تاکہ وہاں سوال کرنے پر یہ کہہ سکیں کہ ہاں مل کر کے آیا ہوں اور اس بہانے سے حضرت کی توجہات حاصل ہوں اس لیے کہا نہ چاہنے کے باوجود وہ جب بھی ان کا رائے پور جانا ہوتا تھا تو وہ مجھ سے مل کر جایا کرتے تھے کہا ایک مرتبہ میں اپنے دار التسلیم میں حضرت کا کمرہ تھا آج بھی جہاں کتب خانہ ہے سہارنپور میں یا اوپر کا جو کمرہ ہے وہاں حضرت شیخ تعلیف و تسلیم میں مشغول رہتے تھے کا مرا نصیر صاحب جو حضرت کے سارے امور کے منتظم تھے انہوں نے کہلوایا کہ بولے حبیب الرحمان ٹانگا لے کر کے آئے ہیں رائے پور جانے کے لیے وہ ملنا چاہتے تو ویسے حضرت اسی تعلیف و تصنیف کے مندر مشغول ہونے کے دوران کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے لیکن کوئی بڑا آدمی خالی صرف مسافہ کرنے کے لیے آیا ہو تو اس کی اجازی ہمارے کے کیا یہ بھی رہا کوئی گفتگو کی تو نوبت نہیں حضرت عبد اللہ علی کے یہاں بھی بات چیت اور ملاقات کے لیے اوقات مقرر تھے لیکن کوئی جانے والا ہوتا تھا اور خالی مسافہ کرنا چاہتا تو حضرت کام کے دوران بھی مسافہ کر لیتے تھے بس خالی تو بہرحال کہا انہوں نے کہلوایا ان کا بھیج دو کہا وہ سیڑھی چڑھ کے اوپر آئے میں اٹھ کر کے دروازے میں آیا مسافہ کا ان کا ایک ایک سوال لے کر کے آیا ہوں اس کا جواب سوچ لینا کہا یہ تصوف کیا بھلا ہے تو حضرت شیخ فرماتے میں نے فوراً کہا تصوف جو ہے تصیح نیت کا نام ہے جس کی ابتدا انم علامہ بالنیات سے ہوتی ہے اور جس کی انتہا انتاب اللہ کا انا کا تراہ فعلم تکن تراہ فعین یراک پن کہا یہ سن کر ایک دم وہ تو جو ہے حیرت میں پڑ گئے کہ میں تو دلی سے ٹرین میں بیٹھا بیٹھا یہ سوچتا آ رہا تھا کہ میرے سوال کا اگر آپ یہ جواب دیں گے تو میں یہ اشکال کروں گا اور یہ جواب دیں گے تو یہ اشکال کروں گا آپ نے تو ایسا جواب دیا کہ کوئی اشکال ہے تو حضرت نے فرمایا دیکھو ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے تم ابھی جا رہے ہو رائے پور جا رہے ہو جاؤ اور دو دن وہاں قیام کر کے واپسی میں شام کو یہاں ٹھہر جانا دن میں تو میرے پاس وقت نہیں ہوتا رات کو تم سے بات کر لیں گے جو اشکال ہو اس کو بیان کر دینا کا وہ گئے اور پھر جلدی ہی آ گئے کہا میں تو وہاں دو روز ٹھہرنے والا تھا لیکن آپ کے جواب سے میں اتنا متاثر ہوا اور پھر ان کے بعد حضرت فرمان بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سارے دین کا خلاصہ یہی ہے کیا کہ آدمی جو عمل کرے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص مما عبیر عبد اللہ لہ الدین تو نیت کی درستگی جو ہے نیت کیا ہے جب بھی کوئی آدمی کسی عمل کو انجام دیتا ہے تو اس علم عمل کے انجام دہی کے وقت دل میں جو کیفیت ہوتی ہے دل اس عمل کو انجام دینے کے لیے جس مقصد کو جس غایت کو اور اپنے پیش نظر رکھتا ہے اسی کا نام کیا ہے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ میرے یہاں مہمان ہوئے میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اور اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں اور مجھے کچھ انعام دے دیں یہ گویا میری نیت ہوئی اسی نیت سے میں خدمت کر رہا ہوں تو جو بھی آدمی عمل کرتا ہے اس عمل کو انجام دیتے وقت اس کے دل میں جو غرض و غائط پیش نظر ہوتی ہے گویا وہ جذبہ جو اس عمل کو انجام دینے کے لیے اس کے قلب کو آمادہ کرتا ہے اسی کا نام کیا ہے نیت اور وہ ہر مومن کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ مومن کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے ہو کوئی آدمی ناماوری کے لیے شہرت کے لیے یا اور کسی مقصد کے لیے دنیا کا کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے کرے گا تو پھر اس صورت میں وہ بات رہے گی نہیں اسی لیے اس سے منع کیا گیا ہے تو بہرحال یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہم ہمارے دین کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد جو ہے بنیادی اور کلیدی حیثیت رکھتا ہے اور گویا سارا ہی دین اسی کے اوپر قائم ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کر رہے ہیں اور جیسی نیت ہوگی اسی کے مطابق اللہ تب تعالیٰ کی طرف سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا بلکہ عمل کے مقابلے میں نیت حالانکہ وہ قلب سے تعلق رکھنے والی چیز ہے اور عمل جو ہے وہ اعضا سے تعلق رکھتا ہے لوگوں کو نظر بھی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہے نیت کی اہمیت عمل کے مقابلے میں زیادہ ہے اور اسی کو دیکھا جاتا ہے کبھی عمل نہیں ہے اور نیت ہے اور اس پر اجر مل جاتا ہے اور کبھی عمل ہے لیکن نیت درست نہیں ہے تو اجر تو کیا ملتا ہے اور گرفت ہو جاتی ہے اسی لیے بعض روایتوں میں نیت المومن خیر من عمل ہی کہ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے کہ عمل پر تو کبھی نیت خراب ہونے کی وجہ سے اجر نہیں ملتا لیکن نیت اگر درست ہے تو اس پر بغیر عمل کے بھی ثواب آپ رات کو سوئے اور اس پختہ ارادے کے ساتھ سوئے کہ آج مجھے صبح اٹھ کر کے جلدی اٹھ کر کے تحجد کی نماز پڑھنا ہے آپ نے اس کے لیے الارم بھی رکھا سارے انتظامات کیے لیکن آنکھ نہیں کھلی تحجد نہیں پڑھ پائے اس پر بھی آپ کو تحجد کا ثواب ملے گا آپ نے پوری کوشش کی اسباب و وسائل حاصل کرنے کی لیکن عمل عمل کی نوبت نہیں آئی ثواب ملے گا اور اگر عمل کر لیا لیکن نیت ٹھیک نہ نہیں ہے تو اس طرح ثواب تو کیا ملتا اور تو ہو جاتی ہو جائے گی تو بہرحال اس حدیث کو بڑی بنیادی حیثیت حاصل ہے اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہاں اپنی کتاب کے شروع میں بیان کیا اللہ تب تعالیٰ ہم کو بھی اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق و سعادت عطا दुआ करना सुबहानक अल्लाहुम्मा बिहमदिक व तबारक अस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरुक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونوادي بأداوتك من خالفك من خلقي اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اے اللہ تو نے محض اپنے فضل سے علم دین کے اس سلسلے کے ساتھ ہمیں جوڑا ہے ہماری نالائقیوں کے باوجود اے اللہ تو نے ہمیں یہ عظیم نعمت عطا فرمائی اے اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی میں اس کے آداب اور حدود کی رعایت میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ اس کی وجہ سے تو ہمیں محروم نہ فرما ہماری ان کوتاہیوں کا ہمیں احساس عطا فرما کر اس کو دور کرنے کی اس کی تلافی اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اللہ تیری دی ہوئی نعمتوں اور صلاحیتوں کو اللہ دین کی اشاعت حفاظت اور خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما اللہ حدیث پاک کا یہ سلسلہ جو یہ بچے یہ طلبہ شروع کرنے جا رہے ہیں اللہ اس کو بے انتہا قبول فرما حدیث کے برکات اور انوار سے ان تمام طلبہ کو مالا مال فرما اللہ اس کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما حدیث کو پڑھنے کے لیے جن آداب کی رعایت ہونی چاہیے اللہ ان آداب کی رعایت کی ان کو توفیق عطا فرما ہمارے اسلاف کرام حدیث پڑھ کر کے اللہ جو برکات حاصل کرتے تھے انہی برکتوں سے انہی انوارات سے ان طلباء کو بھی اللہ بہراور فرما اللہ ایک ایک لمحے کو قیمتی سمجھتے ہوئے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرما اللہ اس مدرسے دارالعلوم کو ہر نو کی ترقیات سے مالا مال فرما اس کے علمی اخلاقی انتظامی تعلیمی تربیتی اصلاحی معیار کو بلند سے بلند تر فرما اللہ عقائد حق علم اعمال اخلاق فاضلہ کی ترویج و اشاعت کا اس کو ذریعہ بنا اللہ اس کے قائم کرنے والوں چلانے والوں پڑھانے والوں پڑھنے والوں تعاون کرنے والوں تعلق محبت رکھنے والوں اللہ سب کو بے انتہا قبول فرما اللہ ہر قسم کے شرور فتن آفات بلیات مکارے سے اس کی حفاظت فرما اللہ اس کی تمام ضروریات کی تو اپنے خزانے غیر سے کفالت فرما اللہ اپنے خصوصی فضل سے ہمیں مالا مال فرما اللہ تو ہمیں اپنی مرضیات پر چلا کر نامرضیات سے حفاظت فرما ہماری اولادوں کو اور مدرسے کے تمام طلبہ کو علوم نافیہ اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے مالا مال فرما برے اخلاق برے کردار و گفتار برے عادات و اطوار بری صحبتوں برے ماحول کے اثرات سے اللہ ان کی پورے پوری حفاظت فرما اللہ اپنی شان ربوبیت سے ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہمارے دلوں کا سرور ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا اللہ تمام مدارس عربیہ مکاتب قرآنیہ مراکز دینیا خانقاہوں کی مساجد کی تبلیغی اور دینی مراکز کی اور اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول و پسندیدہ ہے اللہ اس کی پورے پوری حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما ان کو اخلاص استقامت ہمت اور حوصلہ عطا فرما ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما ان کی ضروریات کی کفالت فرما ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے عطا فرما ہر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 اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہیے اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما اے اللہ آج کی اس مجلس کی نسبت سے اے اللہ جہاں جہاں سے اے اللہ تیرے بندے حاضر ہوئے ہیں اور جتنے بھی یہاں اے اللہ اس مجلس میں اے اللہ تیرے بندے موجود ہیں تمام کی جائز اور نیک مرادوں کو پورا فرما رب نا تب منا کا سمیول انکا انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا علانا محمد والی و صحابی اجمعین رحمت کیا